رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سید نابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معزن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تو جو وہ کہتا وہی آپ کہتے حتیٰ کہ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے تھے حدیث نمبر بارہ سو بیاسی مسند Ahmad